اپنی حمیری ساتھی کی حمایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا تو آپ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سے پوچھا تمہیں اس کے مقتول کا اسے دینے کیا عمر مانے ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں نے اسے زیادہ سمجھا آپ نے فرمایا وہ سامان ان کے حوالے کر دو اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کی چادر کھینچی اور کہا کیا میں نے پورا کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا خالد خالد اسے اسے مت مت دو دو کیا تم میرے مقرر کیے ہوئے امیروں کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو کہ میں اصلاح کروں تم تان و تشنین نہ کرو تمہاری اور ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے اونٹوں یا بکریوں کا چرواہا بنایا گیا اس نے انہیں چرایا پانی پ انتظار کیا اور اس میں سے پینا شروع کیا تو انہوں نے اس کا صاف پانی پی لیا اور گدلا چھوڑ دیا تو صاف پانی تمہارے لیے ہے اور گدلا ان کا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستر